تعالیٰ فلما اکثر قل تو لا تکثرو کاتب اللہ تعالیٰ فی اللہ المحفوظ انہم محضوبون فی حضر کرا یہ کیا ہے ہمارے امام احمد رضا نے اور امام عبد مناوی اور امام ابن جرحیتوی وغیرہ سارے ہمارے امام علام نے ان کو اس کو لکھا ہے دال دال المدل لیکن جب یہ میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے ان کے فتوے پر شک پڑ جاتا ہے فتوہ ناقص نظر آتا ہے کہ کیا یہ کیا ہے اگر یہ بغض نہیں رسالت کا تعصب نہیں تو کیا چیز ہے کیوں ایسا کر رہا سید الانبیاء کے لیے وہ کہہ رہا ہے اور اپنے لیے یہ کہہ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ بات کوئی اگر امام ابن حجر حیتمی مکی جیسا بندہ لکھتا نا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنا یقین نہ آتا کیوں کہ انسان ہے یار ان کو اس کے ساتھ عداوت ہے ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کر دیا ہو یا انہوں نے کوئی ایسی کتاب دیکھی ہو جس کتاب پر اعتماد نہیں ہو سکتا سہ مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سبب ایسا بن سکتا تھا کہ میں یقین نہ کرتا لیکن یہ تو اس کا خاص شاگرد ہے اس کا وکیل ہے اس کے ساتھ جیلوں میں رہا ہے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں ابو جہل کو سرداری نے مار دیا ہاں جی یہودیوں کو سرداری نے مار دیا یہی جہاں مرتبہ عہد مناسب یہی برباد کرتے ہیں کہتے ہیں نا ہم جی تو یہ لوگوں کے لیے کہتے ہیں ہم خود اپنے لیے کیوں نہیں تقولوا على ما مالا تفعلون کابر مالا ها اللہ رسول توہین کیتی ہے نا انہاں تساں احساس دیوانا ہوے کہ کیتی ہے توہین تساں تساں وہی انہاں انہاں دی کر دے ہن ویکھو تڑفتا کہندے اللہ تعالی جھوٹ بول سکدا ہے ہن کہہ دیو جی تہاڈا بزرگ جھوٹ بول سکدا ہے ہن ویکھو کنا اگ لگدی وہ لگتی شیطان دا علم رسول کریم تو ہے گل ہوں انہوں نے وڈیر کر دو تا جا وڈیرا ادو تو شیتان وڈا آلم ہوں ویکو اس کی بنتا بہابی مذہب کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالی دے پاک بندیاں دی تعظیم شرک ہے سب تو پہلا بابی بلیس سی اللہ تبارک و تعالی جدو فرمایا نا فرشتہ سجدہ کرو آدم وہ اس واسطے آکڑیا لانتی ایک تو اس آپ چنگا سمجھا ہے اچھا وہابی ٹولا جنہ بھی ہے نا یہ ہمیشہ یہ آدھے بلیاں نالو اتنی چنگے ہیں امام نالو اتنی چنگے ہیں امام تو مسئلہ پوچھنا آدھے نے حرام ہے وہابی تو پوچھنا فرض تکلیف کر دے تکلیف میں کیوں کر دے کسی امام کوئی امام نہیں کوئی ولی نہیں کوئی امام نہیں سارے کو پوچھو سارے کو سانو منو وہ شیطانی خیال ہوں جڑا اللہ دا ولی ہے نا انہیں جدو ویخیا کہ اللہ چ ملتا ہے کہ بندہ یہ سابت کرے اپنے آپ میں کچھ نہیں اس نقطے ولی جو پہنچے نے تو اللہ تعالیٰ دے ہر ولی نا وہ اسے کوشش لگ گیا انہیں آخیا کتا میرے تو چنگا سور میرے تو چنگا فلانا میرے تو چنگا ہرشا میرے تو چنگی میں سب تو پیڑا اللہ تعالیٰ دوست بنا لیا کہ تو ہاں تو میرے اگے صحیح مریا مٹیا وہ دیکھی جو کھڑے سن کہ فرشتیاں نو مٹایا اللہ تعالیٰ سجدہ کرو کیوں فرما کیوں رہا حکم کیوں کر رہا ہے سجدہ سجدے کا حکم کیوں کیا کرتا ہے اور لکھا کروڑا طریقے سے نہیں ازما سکتا سی انہوں اپنے بندے نو فرما ہے بندے دے بارے فرما ہے کہ یہ سجدہ کرو کیونکہ آپ بندہ فرشتہ تو انسان جڑا ہے نا بظاہر مٹی دا جو بنیا سی تو ویکھنے چ نیواں سی لہذا نیوے دے اگوں چکن تو پتا لگے میرا حکم ہوگی تو نیوے دے اگوں چکا ایک دوسرا سجدہ خالق دا سجدہ ہے کہ سجدہ ہے لیکن وہی سجدہ خالق دا خالق دا سجدہ صرف اتنا فرق ہے کہ خدا سمجھ کے کرنا ہے مخلوق نو خدا نہیں سمجھنا حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتہ خدا نہیں سمجھا لیکن سوال یہ کہ یار آخر خالق تالا جو میں جو ہوں حکم کرا یار کام کر کوئی کوئی نہ راز حکمت ہونی ہے نا تو خالق جو فرما سجدہ کرو کرو میں کی راز سی میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے یہ بھی کہہ سکتا سی خلیفہ منو یہ بھی کہہ سکتا سی نبی منو نہ سجدہ کرو پتا لگے میرے بندے دی شان جنوں میں بندے دی شان کی واہ بھی ٹولا اتو مریا پیا سارا کدی نہیں منگ گے رب کے بندے نہ اماما نا والیا نو جی امام کو کیوں پوچھتے ہو امام کی تکلیف کیوں کرتے ہو میں کہ جی ٹھیک تکلیف میں کہ تسا لکھ دو جو نہ منو چڈو امام نو خود قرآن حدیث پڑھو میں کیا تسا اج تو بعد یہ سان لکھ دیو قوم ساری نو لکھ دیو کہ بھئی نہ امام کو کدی مسئلہ پوچھو نہ بابی کو پوچھو لہذا اج تو بعد نہ تیری مسیح قوم مڑے نہ کسی بھی خود قرآن چکن خود ہسی حدیث چکن سے آت عمل کرنے روڑے موقع لانتھی جی تنا میرے کول ضرور آؤ تو امام کول نہ جاؤ پھر تیرے کو لانا کیوں توحید دے جنہ دے شگرداں شگرداں دے شگرداں دے شگرداں دے شگرداں دے وچ کوئی امام بخاری بنیا ہے کوئی امام مسلم بنیا ہے کوئی کچھ بنیا ہے کوئی کچھ بنیا ہے تو انہاں دے دے گھر جڑے کھوتے سن نا وہ کھوتیاں وچ بھی بہن جوگا نہیں کہ بھابی نو اونی عقل علم بھی نہیں آ سکدا سارے روئے زمین دے بھابی کٹھے ہو جان تو انہاں علم نہیں لے سکدے انہاں سکتے جن لوگوں کو درد سی پھر تکوا تہارت پاکیزگی کھانا پکا ہر شہ ان دی بے مثال پاکیزہ جو امام آدم ابو حنیفہ فرامت اللہ علیہ کاروبار جو کرتے رہے کپڑے دا ایک بندے پیسے دیتے نا آپ نے بچ سٹ دیتے گلے دے کپڑا انہوں دے دیتا پوچھا کنے انہیں آکے میں چیتا نہیں سی کنے تھا سرکار نے سارا گلا ان دی گود پا دیتا ہے فرمایا سارا لے جا تیرا حق میرے والے پاس نہ رہے میرا تیرے والا ہوگا تو میں معاف کر تے پیٹو محکمہ وابی ایڈا حلال خور ہر حکومت دے حامی کفر حکومت حکومت کفر نہیں مان لگتا شاید جی۔ پھر گل سمجھا جی رپیے دے پیچھے دین ویچنا واسطے ایڈا سوکھا سمندر پار کون وستے نے مکہ مدینہ نے پیشوا دے توپ ایویں نا یہ خود آتے ہیں کہ اتنے ساری حکومت ویکو اسی جو ایڈے گندے ہوں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حکومت داڑھی کہ نہیں ہوں اتنے اتنے اتنے لو ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ ہے ہے جی کی کی کی حکومت اچھا بابی داڑی داڑی گل سمجھا جاؤ سانبھی نہیں نہیں جاتی کہ تگڑے مول بھی بابی ہوگی ہو تو میں رسا وٹ لو یہ سات تک کام پہنچا جانے کا جہے سعودی والے بھابی نے انہوں داری کتنے ہوں اتے کیڑے چمڑا ادھر فارغ فارغ ادھر ٹھیک ہے رسا ہوں دماغ چوس آخر کی آدھے دماغ چوس اتنے رتا پرنا پیا ہوں والا کہ نہیں ہوں اچھا ہوں پوچھو بابی نو کہ بابی صاحب یہ دسو یہ دماغ جوس رسا یہ لال پھرنا کیڑیاں والی داڑی یہ بغیرت ملا دس بھی یہ رسول کریم سنت صحابہ سنت کسے نبی دی سنت تو جو اللہ میں نبی تو سوا گل ہی کسی کی کرتا سنتا تو لانتی اتے کیوں سڈے اتو چرو پٹی جانا ہے دربار کی جان جانا جائے فلانا چھڑکے فلانی بدا پہ فلانی انجے یہ تینوں سارا کام سن دسیا گل سمجھا جی روپیے اتوں لینے نے اتے جو ہے جنگل بیا بان چانو وکھانا کروڑ روپیہ لگا کر بابی مسیح تیار ہے جنگل سوئی کو بسو کو نہیں آلے دوالے کتوں آیا روپیہ ادھر آیا روپیہ لین گیا کھانا دجال اتنے روپیہ لین گیا تے سر سٹی کھڑا جی جی جی ماشاء اللہ شیخ المشائخ یہ حضرت تاکیر ہو گئے آپ شیخ سدا شیخ فلانا شیخ فلانا کر کر کے روپیے لائے شاخ فاد کو فلانے کو فلانے کو ملا کا ٹھیک پڑ گیا دین گیا سمندر پار دین ہو رہا چاہے سنو اتنے بابی کنیا ترامیاں پڑھتے ہیں اٹھ اتے اتے آرام نے تو اتے گئے کھلے مارن والا کوئی نہیں نہیں نا دین سمندر ہور ہور ارا میری گل سمجھے سمجھے کہ ہوں یہ مطلب یہ نکلیا بھی روپیے کا رولا ہوا نا جی اصا ماڑے نہ ہوں مطلب اج ملوڈیا اصا بھی رجائی رکھتے تو سورا آخنا سی ماشاء اللہ تھی تو سابا تصابے بیٹھے جی سہابا بس تھی سب یاد آ جا کہ نہیں ماڑے کا دین ہو تگڑے واسطے دین سدکے سدکے پھر ہو سنتے جاؤ گے یہ دسو جناب گل سمجھا جی وابی ووٹ لڑتے ہیں کہ لڑتے ملا ٹھیک ہے انہوں نے بابیا ہی لکھا ہے اصا کتاب لکھانے ہاں جمہوریت شرک ہے جمہوریت کی ہے ہے شرک تو میں مشرق ثابت کرنا نو جمہوریت نو آپ لکھے شرک کیوں جی اسلام آخد حکم خدا بندیاں دا نہیں کہ بندے بندیا حکم حاکم کون ہے اللہ بندے چوکھے ہو جان ساری دنیا ایک پاس ہو جائے خدا دا حکم چلنا چاہیے یا بندیا تو ووٹان بھابی ملا سارے ووٹ لان سور بج بج کے ووٹ پوٹ کی جہے جی پاسے بندے چوکھے ہو جان بندیاں بند مننی خدا دی نہیں وہ لیا آنا امام دی نہ منو آپ کنہ دی منی جانا ہے خسرا ویچے ویچے ویچے کنجر دلہ زانی ویچے شرابی ویچے ہندو ویچے ویچے سکھ ہر طرح دا بئیمان لانتی ووٹ دین دے ویچے دو ایک پاسے وہ کھلوتے نے ملا بھابی آدھا ٹھیک ہے منو حکومتی بناؤ جو مرضی کرو ہوں کرے کیونکہ ووٹ بدھ گئے تو پھر لانتی نو پوچھ لانتی آخنا امام امام کی نہ مانو تے کھوتیاں توتیاں منی کھڑا ہے کنجر کی منی کھڑا ہے خدا دے مقابلے جہاں وابی پاکستان کے بھابیا قسم خدا دی کر کے آنا انہوں نے آخو لانتی ہو جی تے وڈیریا لکھیا کتاب تے ملبنڈے ارب والے لکھیا کتابوں کے کہ ووٹ جمہوریت شرک ہے وہ مطابق اتنے شرک نہ کرو اج تو بعد ووٹ ووٹوں کا بائی کاٹ کرو ووٹ بند کرو خبردار کوئی بھابی ووٹ نہ پاوے لے جے سور دے پتر اعلان کر جان میں نیو تھان بعد میں دسا دی توحید کی دی یہ ساری توحید ٹھنڈا کریے یہ شرک ہے کہ اگے دین پیچھے خدا پیچھے اگے جتھے گل ہوں کیوں لانتی نہیں اعلان گے بھی جی حکومت حکومت حکومت اتنے پاکستان چسان ہے ووٹ نہ نہ لڑو تو تو تو بن جائے گی چسا جا گے گے نہیں کھاوا اتنے حکومت لٹا گے پھر اپنے کام کاواں گے پھر تھانے کچہری جیت فس جائی دے خدا تیرا کام کو نہیں کا پتا ہے کہ خدا جدو اوکھ پھر تو پی جائے ات خونی آگے کا ہے تا کر کے جدو لتر چکیا ہے تو بھابی کدھر ایمان دسی کدھر فریادہ کی بوش نو کی خدا نو کیوں خدا نہیں سنتا جدھر کی پکڑتا جی ڈبیاں کی لبدا ہے اتوں نے اس واسطے پکارنے سانو نہیں لبدا اتوں شرک نہیں لبدا اتوں کفر نہیں لگتی اتوں برائی نہیں لبھی اتوں گمرائی اتوں سب دین ایمان ہر شہ حق اتوں لبنا ہے لب سان ہے بشرو کیوں پکارے جی آدھے ادھر رب نو بڑا پکاری نہیں آتا یہ تمہوں ہی آنے آج رب نو پکارا کرو سانو پتا جی اگلے پھرتے پوے رب کو نہیں آتا لانتی ہو جی خدا نو من والے جی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال تیرے سامنے سے بیٹھے ہاں اور ٹی وی آ کے چکلا دے تے سٹ دے تے باہروں لوگوں بلا کے آئے کچھ چیشتی کرو باہر بڑھا یہ ہوا دوائی گھنٹے کسی کو پکارنا شرک یہاں کا وڈا بےوقوف جہا ہوا نا ابن تیمیہ ہوا جن نے لانت بوتھے تو ملی ہے نا تو اگوں ساری نسل ملی کھڑی ہے اصل وہ نہ دو ابن تیمیہ تے ابن قیم وہ مبارک لوگ سن انہوں دی عقل شریف ایڈی پاک سی کہ خدا سدھی وہی ادھر وہ کرتا رہا ہے باقی سب بے وقوف سن انہوں کی نگاہ ہاں جی تے وہ حضرات جڑے نہ تھے اصل باکو نہ ماری ہوں ہوں ویخ ونڈ ونڈ پی بئیمانا شتانا پہ کر دینا کہ ہیں سامنے لگے یہاں یہاں تو منگ منگ لگ کو کو سکتے وہ وہ وہ منگنا جو جہے فوت ہو گئے نہیں سنتے ابلیس آ لانت پوے تیری قبر دے سور آ لانتی سیانے آتے نے بلا ٹر گئی دند سٹ گئے بغیر تا آپ مر گیا پیچھے ایسا لانتی دند سٹ گیا جو ساری وابیت سمجھی تیرے گھروں پیدا ہو کڑوتی ہوں سوال یہ ہے کہ یہ ونڈ کیوں پہ ہوں کہ سامنے جڑا ہے اندر کو منگ سکتے ہو جڑا فوت ہو گیا نبی ولی کو نہیں منگ سکتے اتنے اتحاد وہ نہیں سنتے جی سنتا ہے وہ وہ بے غیرت دا بچہ وہ نہیں سنتے حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینہ شریف خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں تر سو میل دور تو نوہامد شہر تو حضرت ساری آواز دیتی ہاں، حضرت ساریا سرکار نو آواز دیتی حضرت عمر نے وہ ساریا پہاڑ نو قابو کری ان چڈی مولا علی وچنے صحابہ وچنے سارے کے بکی کی پنتا نظر نہیں آتا کھندے نال گل کیتی ہے تقریر کچھ ہو رہی سی وچوں ساریا کدھروں آ گیا تقریر تو بعد مولا علی سرکار تو کسے پوچھا جی عمر پا کے کیڑی گل کیتی ہے ساریا سے انہیں فرمایا انہوں پوچھو انہوں نے پوچھو حضرت عمر نے فرمایا میری فوج لڑ رہی سی محمد شہر دے دشمن پہاڑ دے پچھو حملہ کرنا چاہتا سا میں اپنے سپا سلار نو آخیا ساریا نو کہ خبرداری وہ گلا نہ چڈی پچھو دشمن پہ آتا لانتی ملا تینوں ڈوئی نہیں دستی ابن تیمیہ نو اپنی ڈوئی نہیں دسی حضرت سیدنا فاروق آدم نو تین سو میل دو جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں تقریر بھی کر رہے ہیں لوکان بھی ویک رہے ہیں ادھر بھی نگاہ اسی طرح برابر چل رہی ہے وہ ملا ابلیس شیطان اللہ دے ولی تے آپ نو قیاس نہ کر تیری اکھ اپنی ہے ابلیس ہے ہاں، ان دی خدا دے نور نال ویکھن والی ہے ٹھیک ہے اچھا ہور ہور سنو اسے ابن تیمیہ دی خنزیری پلیتی آدھا سید لمبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تے پتہ نہ لگ سکیا اما شاہ سرکار دے بارے آخر بی بی پاک کروں دے تہمت لگی تے حضور نو اینی بھی خبر نہیں ہو سکی ایک کنہ دے بارے پہ آ کے بکواس کردا ہے سید لمبیا دے بارے کنہ دے بارے تے میں اسے خنزیر دی کتاب چ وکھانا خنزیر نے کی لکھا ہے کہ جنگ ہون والی مسلمانوں دے نال تتاریاں دی میں لکھ دینا کہ پہلوں تو تتاری جیت جان گے پھر مسلمان جیت جان گے آخیا ابن قیم دا شگرد خاص ہے وہ گئی آخد میں آخیا استاد جی ان شاء اللہ آخو آخ مینو لوڑ نہیں ان شاء اللہ آخر آخری جی آخیا بھی صحیح نہ تاکی کن آخا گا تالی کن آخا گا انج نہیں آخا گا کہ ہو سکتا رب نہ کرے نہیں پکا انہیں کرنا مونج تبرو تبر آخا گا انہیں آخیا حضرت کیون لگا لو محفوظ دیا وہ وہ نام سورا لوہے محفوظ دستا سید لمبیا مدینے کچھ نہیں دسیا یہ ہے کنجر ٹولا میں تینوں آخیا سب کچھ جو مرضی من قسم خدا دی کر کے آنا وہ نواب صدیق کنزیر کا گزرا ہے جنہ جنہ دا انگریزا کیتا لانتی دا پتروں دا پہ لکھدا ہے لکھ امام اعظم ابو حنیفہ دے بھوک دے پے نہیں جنہ دے کپڑے کسے گیر عورت نہیں ویکے دے کپڑے کسے کسی مرد نہیں تو کی پہ پہ ہے کا پتر آپ لکھتا میرے پیو کی شادی کیون ہوئی پتروں کی شک کو نہیں نا پتر پہ لکھتا میرے پیو شادی ہوئی ہے کہ جی انگریزوں لفا رشتہ کرایا اگریزا ٹولٹ انگریز میری ماں کے گل چار پائے نے لاکھ دلانت بلے ملا جنہ دے ممے چھاتیاں انگریز چوندے رہن وہ امام آزم کے مقابلہ ہو سن تو کڈا پاک دین دے ماں سرے صدیقی کتاب کا نام ہے ماں سرے صدیقی صدیق حسن بپالی کا پتر دی پتر نے باپ پہلا سر لکھنا لانتی شیتانا صرف اور صرف اللہ دے نبیاں ولیاں دا بوگ لو ابلیس جڑا پہلے دن اٹھایا ہے میں کیون جھکا میں رب اگے جھکن والا میں کیون بندے اگے کتاب لکھا پیا آتا میں تیرے سجا کر جاننا میں کسی ہور دگے نہیں جھک سکتا انہیں آخیا چل لانا تھی پھر جی اگے میں جھکاوا تو اگے بھی شرک سمجھنا میں نے ایک کہا جی اللہ تعالیٰ یا کا نستعین تو سے مدد مانگتے ہیں میں ٹھیک میں کہ لانتی اتنے یہ آیا کہ یہ جڑے ٹرتے پھرتے ہیں یہاں تو منگا گے یار یہ تیرے شریر بن سکتے ہیں قبر والے تو نہیں منگ سکتے اتنے تو سارے کا کھڑا گیا میں کہ اج تو بعد کسی نے آ آکی مدد دلی سو کسی نو تدھی آخر مدد کر وہ تھانے والے آؤ آؤ فلانے سنگڑے آٹا دئیو لوڈ دئیو مرچ دیں سارے مرشد پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے ہوں سن وہ وقت پا جائے تو کھوتی تو مدد پی پہ جسے ڈائی مار کی بوری پی ہوگی نا اس اسے کھوتی نے آگے بختاری تک میرے ہوں حقیقت کی سی حقیقت یہ سی کہ کسی خدا سمجھ کے نہ مانگ یہ سمجھ کے منگ کے خدا دن مانگ بھاوے موئے کول مانگ اور جڑا ولی اللہ نبی ہے انہوں مردہ نہیں آخ سکتے اللہ دا ولی دی زندگی آ جڑے اتنے لگے پھرتے نا بندے انہوں نے قبر والوں دی زندگی زیادہ تگڑی ہوتی یہ جیندے وہ کام نہیں کر سکتے جڑا وہ ٹور گیا کام کر لیں ابن کئی پیو جڑا ہے وہ خود لکھی کھڑا کتاب روح دے اندر آدھا ہے اللہ دے ولیاں دیا روہاں جڑیاں نبیاں دیا روہاں جہاں جنگا چند اتے اتے بزرگ کپڑے نے آ کے فوجا کام نہیں کر لانتی ساجد میر شال کوٹیا وہ سادک شال کوٹی کا پتر تین دن جمع ہوا لینا مینار پاکستان تین دن جما جو جان دیا فلما سن بنیا فوٹو اتری ایڈے ایڈے گاٹے ایڈے ایڈے چاٹے لمکتے سن پائے انج تھلے چاڑیاں تو ایڈے فوٹو لانتی ملا رسول اللہ دیا حدیث کدھر گئی <laughs> زمانہ دیکھو کہاں جا رہا ہے اب حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا تو میں کیا اتری دار سانو کیوں آنا ہے میں پیچھے چلو یہ کام صحابہ نے کیا ہے یارویں دی ہے صحابی نے ملاد کیا ہے تو فوٹو چھکائیے بغیر دیا پترا فوٹو چکائی کھڑا اتنے زمانے نال چلنا تو معلوم ہویا تیرا دین زمانے نال صحابی دا نام لانتی لے کے صرف جھگڑا بنانا اور گل کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ دے فضل لال اصا جان لیا کہ زمانے نال نہیں چل سکتا مومن بے ایمان ہے جڑا زمانے نال چل لے ثابت کر ساری فوٹو اساں کی چاہیے کسی جگہ جو آخا گے کر کے بکاواں حضور سے جوڑے مبارک دا سب کون کہ یعنی ہوں مسجد پیشاب کروائیے نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی نے کچھ کسی نے کچھ نہیں کیا تو وہ منافقا نو کٹ کٹ کے کیوں جنگ لڑیا بٹی فرد جگہ جگہ یہ کیوں ہو گیا حضور نے تو کچھ نہیں آخیا سورو کیوں تیار کی بلے صحیح بلے بابیا تین ہر پاس فرشتے بھی لانتا پاؤ دے ہوں گے تو جنس کی ہے کتوں اگ کھڑا ہے کیوں آپ جی جی ہزور پاک کسی نے کچھ نہیں آخیا تو یہ کھڑو کیوں پٹی پھر دینے جگہ جگہ تے لکھا ہے کشمیر ہندو کی قرارداد مذمت سے نہیں ہندو کی محمد سے آزاد ہوگا بلے بلے بلے کلا لینی ہے کر کے کلا اس ساری سکتی حضور نے کچھ نہیں آخیا یعنی ویکو تو صحیح لانت خدا دی اور کنو آکو گے وہ لانتی بیاسی جنگا سید لمبیا کی تو آنا کچھ نہیں کیتا ابئی بن خلف نو سرکار نے ایک نیزے دی نوک لائی سی چیخ دا بک دا بک دا بک دا طرف دا کہنے لگا ہوئے میں نہیں بچ سکتا انہوں نے کیوں نہ کہ میں محمد نیزے دی نوک لائیے روئے زمین نو لا چھڑ دا ساری مر جانی تھی جڑی اج میرے نال ہو رہی اخیر مد مکہ شریف جاندے جاندے طرف کے مر گیا بھائی میرے خلاف گستاخ سی لانتی ترین اولین سی وہ لانتی ترین کہڑا ہو سی جنہوں سید لمبیا ہاتھ نال مارن اور ایویں نوک لائی بس صرف بس ہاں یہ نہیں کہ آپ سرکار نے وڈیا ٹوکا نا صرف نوک لائی سائیا دسیا کہ لانتی تو ساری نوک کے نہیں کھلو سکنا پھر منافق نے نماز پڑھنے والے پوچھا حضرت عمر سرکار صاحب نے فرمایا پڑھو نے کسی صاحب اتوں پڑھ حضرت عمر اندر میں این چکی پھرتا تھا منافق نو مسیح وچ چالا نکل کو بغارت دے پترا دے اوتے مار مار کو سن حضرت عمر زندہ کیتے جان چک کے وار سٹیا چکا کے حضور سرکار سٹیا جگہ بھی اس گل نہ منن میں سر وڈا دے سبحان اللہ ہوں پیشاب دا کی وہ بھی کسی کافر دا نہیں وہ ایک دیہاتی بندہ آیا سی پتا نہیں سی آر پی جنگل سی بالکل اسلام نواں نواں آیا آخر یار علم والا بندہ کام کی کرتا وہ پیشاب لگا پیشاب ادھا کر بیٹھا شادی ویک لیا حضور نے فرمایا ہوں پورا کر لین دو پیشاب تو جڑا ہو گیا ہوں یہ ڈکے گا ادا تو پھر یہ بیماری لگے گی کوئی تکلیف ہو پیشاب ہو گیا مسجد ہونی پینے لان بس یہ نہیں آپ نے اجازت فرمائی کہ تو پیشاب پھر اتنے کرتا ہی رہو ہوں سمجھ لگی تو نہ کو کافر تھی نہ مسیح اللہ تعالیٰ کا گھر کافر لٹرین ہے اچھا پھر ہور اللہ دے محبوب نے مسجد گروائی سی کہ نہیں ایک قرآن پاک کے جایا درار مسجد گروائی اتنے ٹٹیاں سٹائیاں جا خدا دے نا دا گھر بنیا کلا رب دے محبوب تے انہوں کے بعد چڈیا منافقہ نا تو منافق نے کن سختی کر کے جنہیں رب دا گھر بنایا اپنے حساب سے اپنے خیال چ رب دے محبوب تین حکم ہویا پورا خدا دے خدا نے فرمایا محبوبا یہ تین لے جانے نماز پڑھا ادھر نہ جانے مسلمانوں کی تباہی بنائی گئی ساری چٹاؤ وہ سکول والی مسجد ہاں انہیں مسجد بنائی تھی یہود نسارا کا اڈا اتنے چھپ کے سارا کچھ کریں گے مسلمانوں کے خلاف سکولی لانتی مسجد بنا تاکہ انگریز سارے یہود نسارا مسلمانوں کے خلاف سازش کرن اور مسلمان سمجھ کے مسیح بنی کھڑی تا کر کے ساری جنس سکولیاں دی یا فوج پولیس جج جو کچھ تیار پہ ہوتے عملہ ایمان نال دس خان کھندے والے نے انگریز والے نے کہ رب رسول والے نے پھر مسجد کا دی بنی کھڑی ہے وہ مسجد درار مسلمانوں کی تباہی آستے کیوں کہ مسلمان منافقت زیادہ مرد ہے کافر فہری نہیں مرد مسلمان مرد ہے منافق دتوں جن کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے نقصان کرنا ہے میں مثال دینا ایک پاس سکھ آ رہا سکھا نے لباس ایک پاس سکھ آ رہا مسلمان لباس جہاں سکھ والے لباس اندر تو پراٹ جانا جہاں مسلمان کے لباس آتا پیا ہاتھ ملا گا آ جا جا یار بہ یار جی ہوں سمے لگی جگنی پانی دیں پتل یہ جڑی گل ہے نا میں اج سنگیاں کر رہا میں دورانا واسطے ایمان دو چیزوں کا نام دو چیزاں ایمان دیا ایک اقرار ایک انکار ایک اقرار ایک انکار ایک اقرار انکار کا دا دین دے دشمنا اللہ رسول دے دشمنا حق کے دشمنوں دا انکار بت نے شیطان نے کائن نے کافر نے نے سرکش نے شیطان نے انہوں کا انکار کرنا من اقرار کہنا اللہ تعالی دا اللہ تعالی دے خاص بندے دا اقرار کر حق والے دا اقرار کر انہوں نے اللہ تعالیٰ فرما من یکفر بتاغوت و یؤمن باللہ جیڑا بندہ تاغوت نال کرے کفر تے ایمان رکھے اللہ تے تاغوت نال کرے تاغوت کی ہے بہت فرقہ شروع تاغوت تاغوت نے شیطاناں نو کہا کہ فرعون نو جیڑا حق دا راجاں دے باوجود مارن والے نے کنجر انہاں نو اللہ تعالیٰ تاغوت آکھدا سانو فرما رہا ہے انہوں نہ منیا جی کلمہ شریف پڑھو تو یہ پڑھوتے مطلب جی اگلے دن آ کے بے حقوق سوال کا پتر مرتاد کسی نے جھوٹے خدا نہیں کچھ آخنا چاہیے تے سچے گالا کٹ دے گا جی، آم دینا ہوں دو گلا میں ایک میں کسی جھوٹے خدا نہیں آخنا چاہیے جھوٹے خدا میں جھوٹا جی آ جانا جھوٹا پائے جانے سنگو کھلے جھوٹا نمبر ایک نمبر دو میں کلمہ پڑھ لا محمد میں ترجمہ کر اچھا جال دیا رسول اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں رسول اللہ کے سوا <laughs> رسول اللہ کے سوا بیٹھا میرے نال بحث کرتے حال اپنا ویگ تین ایسا نہیں پتا کہ عبادت خدا دی ہوتی ہے کہ رسول دی ہوتی لانتی پھر میں کہ چلو ترجمہ کر دے کوئی عبادت لائق نہیں میں کی مطلب ہے اللہ ہی اللہ ہی ہوا نا میں کوئی عبادت لائق نہیں میں جڑے عبادت لائق نہیں مطلب کیا جھوٹے خدا نے آخر ہاں تو میں کون جھوٹا دا کے جانا پھر جھوٹا کی جانا میں میاں ہوں کلما کی پیا آخد لا الہ لا الہ انکار ہے کہ جھوٹیا کا جھوٹیا نہ من اللہ حق نو من وہ میں مردو دو میں کیا اندر تے غور کرو غور سکولی طبقہ میں کیا دسو تو صحیح اللہ تعالی رکھیا کلمے دا مڈ لا الہ پہلو پہلو انکار کر تھی آدھو کہ حضور نے سارے ٹھیک آخیا سب نے ٹھیک آخیا وہ لانتی کلما کچھ پڑیا ہونا ہاں حضور نے رب نے حضور نے کچھ نہیں کچھ نہیں آخر تو پھر کلمہ چھڑ حضور نے تو پہلا مڈ لا الہ رکھیا کہ خبردار جھوٹے جھوٹے نہیں نہیں ملنا انہوں نے سب باطل نے جس خدا رسول نے کلمہ ایسا دیتا ہے کہ موڈو دا انکار تو شروع کیا ہوتا ہے تو انہیں کسی نے کچھ نہیں آخر پھر معلوم ہوا جا لانتی آ کے کسی نے کچھ نہ آخو لانتی آ کلمہ ہی چڈ ہے تو تیرے کول کو نہیں انج جڑا منہ چ کلا بھی چڈ بھائی مانا اندر تیرے کو نہیں ہوں سکول اس وقت کی دنیا چلتا پیا ہے لانتی میں کافر انگریز پہلے تو رکھے ہی تھے انہیں آگے ہم اس واسطے سکول کی تعلیم دے رہے ہیں تاکہ مسلمان کافروں کے دوست بن جائیں تا کر کے آج ایمان دسیا جی ہر کافر نال دوستی ہے سکولیاں دی کہ نہیں حکومتوں دی دوستی ہے کہ نہیں جنگ کے دن آڑے حق والے دین والے سارے جنگ پروفیسر میں تمہیں پتا ہی پروفیسر کھا تنخواہ لینا کہ کھا لینا میں کہ سلاح کرا پھرتے یہ صرف اس شاید کی تنخواہ انگریز دینا کہ تلاح کرا دے شیطان تے خدا دی رب تے شیطان دی تو شتان کی سلاح کرو رب نہیں ربہ کرا پروفیسر گل سمجھا جی پورا دور رب نو ہے ٹھیک ہے شیطان دی من لڑیا اپنیا تین نہ منا چلو کچھ ہوں من لوش اپنی منا تیرہ ایکو پیسے لگا کھ یہ سلا قرآن کر دے رب آخر ہے میں خدا میں خالق وہ لانتی میں منا کہ یہ میری منے جی میں یہ منا تو پھر ہر شا ختم چکر بس ایمان نال دسیا جی رب بندے کی مننی شروع کر دے رب سا رب سونا ہر شہ بندے کے پیچھے چلا چڈے سمان زمین رہ سکتے ہیں کئی سور یہ نکل آؤ گے جنہیں آخر سمان اتنے کپڑا تھلے بنا دے کئی آخر زمین اتنے لے جا کئی آخر آ جن میری برادری کے دشمن نے سارے مار دے خاج کہ نہیں وہ منتا انہوں پتا سونے لانتی پاگل نے میں حکمت والا حکمت والا ابلیس دے پیچھے رب کیون چلے ہوں ابلیس دے کول کی سیاح کلا ایمان نال دسیا جی رات بندے ستے ہوں آ جانا چیڑ خانے دیں مرک تر جائے یہ رب تالا شریک کرے گا جس لانتی دا حال اللہ انہوں شریک کرے اپنے کام لیکن پروفیسر کیوں محنت پہ کرتا ہے اچھا بس ہوں پراوا رب سونے نال سلا ہو نہیں سکتی رب کی شتان لال نہیں ہو سکتی ہوں پروفیسر کالج تو رکھی کڑا وہ آتا جہے رب والے بندے نہ تھلے یہ قابو کرو یہ آخو بول دیو کرو خبردار کی سارے خلاف میں جائے کوئی کوئی کوئی چکلا کھولے شراب پیوے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی نہ کرے کرے ماں چوت چوت جو مرضی تھی تھی ہر ہر کسی نال خبردار اپنی خاطر اللہ اللہ کی جاؤ نال چکلا کھلا تو بھی ٹھیک ہے نال بنی سجدے کرو اتنے جو مرضی کرے کر چوبی کا واسطے دخل دیں ہوں سمجھ لگی یہ ہے ابلیس دی سلاح رب سونے نال تے ہو نہ سکی رب دے بندیاں نو آندے نے صلح کرو شیطان نال شیطان دا شیطان دے بندیاں نو آندے نے تسا ادھر ایک ہو جاؤ ہن اے صلح ہو نہیں پے سکدی بھراوا کیوں اللہ دے خالص بندے تے ضرور رہ وہ چڑھ دیں تو ممکن ہی نہیں رہنے رہنے یہ یہ تو تو سکولی پروفیسر جہاں ہے سر کدی ہو ہو نہیں نہیں سکتا سکتا تا کر کے انہوں سور بچوں کی مجبوری بن گئی کرو جی، میاں جہا سلا چاہتا نا بولو نا بولن نہ دو بولنا دکھو مارو ہے دہشت گرد تا میرا ہوں پنجال دس دس انگل میرا لوائیں نے انہیں آخیا پکا دہشت گرد مول گئی <laughs> بدماشا والی ٹوپیاں سر درخیا ہونی نے مجاہد اسلام ہاں، بری لگی میں بھابیا نے یہ دو چار سوال کرایا جب جی، یہ سمندروں پر دین ہو رہے دوران ہو رہے کی چکر ہے فوٹو لانتی سارے ملا چکا جی پوچھو تو آخر دمانا ویکو کدھر جان دیا ملاد کی گل کریے تو آدھے جی سابا کیتا یہ کی چکر ہے تے زمانہ ہے سڈے سابی ملاد کا جلسہ حضور نے کیتا ہے تو میں کمی نارے پاکستان سرکار جلسہ کیتا ہے ختم نہیں بخار ختم کون قرآن یہ دسو بھی لانتی ہو جی کی جلسے تے آپ پیندے جی یہ سجا ہاں, ہاں۔ بدھو قوم میاں وہ ڈگ ڈگی وجہ کو نچی آؤں ماشاء اللہ بہت اچھا نچاتے ہیں قرآن پڑھنا جان کے بئی مان جن ملا نے نے کیون قرآن پڑھ گئے لا وہ ای مراد کٹا کٹا نکد پیا کہ قرآن پڑا پیا وہ لانت پی خدا دی قرآن پاک ہیکا لیا حرام قرآن بدلتا پیا سور دا بچہ سورا اپنی دے پیچھے وہ جی کھوتیاں دی اکو سور کھوتے جتھے بھی بولن گے گیو سورج بھیگ دین گے نہیں تو بھابی جتھے ہی بولے گا ایکو سارے میاں والے تو تو کشمیر تک لگ جاؤ ایمان میرے قسم خدا دی قرآن دیا سا کراتا سنیا پڑھیا کوئی سات کراتا سے دس کوئی چھبیسویں کراط ہے قرآن جڑی کسی امام نے پڑھی اج تک میں سوال دیتے ہیں نا تھی سویرے کرو جی بھابی مول بھی جواب دے جائے نا گلوں کا میں سویرے بھابی ہو جانا ایمان کسمیا پیانا جی، میرے اچھا مطلب جواب ہو جائے اس واسطے پوچھ رہے جی جی جی اس بندے ایمان نا جی یاد رکھا میری گل بندے نہیں منے اور جو شریف میں ہے جس میں منع آئی ہے وہ ہے قولی جب قولی اور فیلی حدیث کو یعنی اقراری حدیث کو تعارض ہو تو اس وقت قولی کو ترجیح ہوگی یہ اصول ہے یہ حدیث پاک ملم یوسل رکاتا یہ غذا فر یوسل تعالیٰ آتی شمس اس کے ساتھ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بھی ہیں کہ آپ ہمیشہ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 کی مولانا عبد السمی رام پوری رحمت اللہ علیہ اس کا یہ رد ہے براہ نہیں اچھا اوپر وہ مسئلہ چل رہا ہے حضور سید عالم پاک سرکار کو ساری کائنات کا علم ہے یہ لکھ رہا ہے نا جی۔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 آدمی اگر کہے کہ یہ توہین نہیں بنتی تو سمجھ آ رہی کتابوں میں نہیں اس کو سنا تو میں نے تھا لیکن کبھی دیکھی اور پڑھی نہیں تھی دونوں کو سنا ہے کبھی پڑھی نہیں دیکھی نہیں آج دیکھ لیا نا آج حجت تمام ہو گئی ہے جی۔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 اگر رجوع ہو جائے آج کے بعد ہم خود یہ اعلان کر دیں گے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت اگر ان کا رجوع ثابت ہو جائے کہ یہ سب کفریات یاد ہے ہم سے غلطی ہوئی نہیں یہ رجوع کے یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ اسے رجوع کر کے ہاں ہاں, ہاں، وہی وہی کہہ رہا ہوں جی۔ جس نے برات کا اعلان کرنا کہ ہم اسے یہ دونوں چیزیں یعنی ہے تو کام کی ہاں ایک ہم برات کا اظہار کر دیں ہاں۔ کہ جی ہم اس سے متفق نہیں ہیں اور ایک یہ تو ہونا پڑے گا ہاں۔ کیونکہ جب جی۔ کیونکہ جب یہ کہیں گے کہ وہ رجوع کر گئے جی۔ تو یہ تو یعنی ان کا اس سے برات کا اظہار کرنا وہ تو آج حد ضروری ہو گیا کہ جب خود اصل رجوع کر چکا ہے تو یہ تو یہ تعویل کیوں کر رہے ہیں ہاں، یہ چیز دوسرا جو تحزیر الناس کی بات ہے وہ تو اگر کے ساتھ ہے کہ اگر یوں ہو وہی ہے اگر مگر کے ساتھ ہے یعنی یقینی نہیں ہے وہ وہ یہ ہے نا ہاں، اگر کے ساتھ میں بتاتا ہوں اس کا یہ ہے کہ یہ بنتا ہے کزیا شرطیا جی ہاں ٹھیک ہے نا جی اب اس شرط کے متعلق یہ ہے کہ آگے یہ دیکھنا ہے کہ جزا اس نے کیا پیش کیا ہے شرط پر تعلیق کس بات کی ہے تعلیق اس بات کی ہو رہی ہے کہ اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر کچھ خلل نہیں آئے گا آگے مجھے کہہ رہا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر دو خدا مان لیے جائیں تو کچھ خلل نہیں ہوگا اگر تو وہ کہہ رہا ہے اب بتاؤ اگر یہ اگر کہہ کر کافر ہو جائے گا کہ نہیں کیونکہ آگے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ خلل تو اس کا صاف مطلب یہ نکلے گا کہ وہ جائے سمجھ رہا ہے دو خدا ہونا موسا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے میں نے خود سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے قابلین سے غلطی ہے تو لکھ کر مولانا موسا خان صاحب صرف اتنے جملہ فرمایا کرتے تھے اور بارہا کہ ہمارے قابرین سے غلطیاں تو وہی ہیں اب عجیب بات یہ ہمارے قابل سے غلطیاں تو وہی ہیں دیکھیں ہم کیوں تعبیلیں کرتے ہیں شابش اب بات نکل جاتی ہے یہ حضرت سے میں نے آپ کا اسم شریف کیا ہے محمد بلال اشرف محمد بلال اشرف آپ کہاں ہوتے ہیں یہ شام مسلم اچھا شام المسلم آپ وہاں پر پڑھتے ہیں یا نہیں میں پڑھاتا ہوں پڑھاتے ہیں کیا درسن نامی درسن درسن اب آپ خود سمجھدار آدمی ہیں کہ ایک آدمی وہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہ بھائی ہمارے اکابرین سے غلطیاں تو ہوئی ہیں ہم تعویلیں کیوں کرتے ہیں بارہا سنی ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ جب اتنا پختہ علم موجود ہے کہ یہ غلطی ہیں اور غلطی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے ایک غلطی قابل معافی ہوتی ہے یعنی کس طرح کہ اگر نہ بھی مانے معافی نہ بھی مانگے تو اس کو دے دی جاتی ہے ایک غلطی ایسی ہے کہ جو کفر ہے جو کفر کر رہا ہے اس کو اکابر ماننے کا کیا تو بنتا ہے اس کو اکابر کا مطلب ہے کہ دین کا بزرگ ہے اور جس کے یہ وہ یہ سیفیوں والی بات ہے یہ سیفی ہے نا ہاں، جو ذکر کرتے ہیں تو وہ سیفیوں کا جو بڑا ہے نا اس کی کتاب ہے میرے پاس ہدایت السالک اصل کھجوری پشاور پچتی ہوئی تو میں میرے ساتھ اس کے مریدین کی بات اس کی اپنی بھی ہوئی تھی وہاں پر پھر اس اس اس کے مریدین نے میں لکھا ہے کتاب اپنی میں کہ میں اور میرے آٹھ ہزار خلافا پیر محمد چشتی ایک مولوی ہے وہاں کا وہ بھی گمراہ رہا ہے مہمان آدمی ہے پشاور کا تو برالر یہ نہیں آیا میں تو اس کو نہیں تو وہ جناب اس کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ پیر نہیں یعنی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مانتے ہو میرے آٹھ ہزار خلفا ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کو ولی نہیں مانتے تو تم اسی طرح کافر ہو جیسے کوئی آدمی ایک تمام نبیوں کو مانے مگر ایک نبی کو نہ مانے جیسے وہ کافر ہے یہ اس کی بارت موجود ہے میرے ساتھ جب آئے بات کی تو میں نے کہا یہ تو کفر ہے جو آدمی یہ کہے جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے کیوں کہ اس نے اپنے آپ کو نبی کے ساتھ ملا دیا یہ, یہ صرف نبی کا مقام ہے وہ کہہ سکتا ہے مجھے نہ ماننے والا کافر ہے صحابی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہ ماننے والا کافر ہے تو بعد میں کسی اور کی بات کیا کریں تو جب اس نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر جو محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا اس کو پیر سید میرے اللہ تعالیٰ نے نبوت میں شمار کیا ہے سیف کتاب میں کیوں کیا ہے اس نے یہی یہ لفظ بولے تھے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ ابن عبد الوہاب کا کلام ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمام لوگ اللہ نے مجھے کہا ہے جو تیری بات مانے گا وہ مسلمان ہے جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے واجب القتل ہے اس کی عورتیں جو ہیں وہ لونڈی بنانا جائز ہے مال اس کا کھانا جائز ہے گنی مت ایسا یہ اس نے فتوا جاری کیا تھا اسی فتوے کی بنا پر اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا امیر امیر سنعانی تھاانی یہ آپ نے سنا ہوگا عالم آلودہ وغیرہ جس نے یہ کتابیں لکھی ہیں تو امیر سنعانی جو ہے اس نے پہلے جب اس کا سنا تو اس نے اس کو خط لکھا ہدیہ تبریک کے طور پر خراج تحسین کے طور پر جب اس کو پتا چلا کہ اس نے یہ فتوا جاری کیا ہوا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ میری بات کو نہیں مانے گا وہ سب کافر ہیں میں اور میری جماعت والے ہی دنیا میں مسلمان ہیں تو اس نے واپس خط جو ہے نا پھر واپس بھیجا اس نے کہا یہ تم جو کچھ میں نے تیرے لیے تعریف کے کلمات استعمال کیے تھے سب میں نے واپس لے لیا یہ میں اگلے دن کتاب لایا ہوں اس میں یہ ہے امیر کا کون سی کتاب تھی ہاں فہرست یہ فہرست الفارس عبد الحی کتانی اوپر پڑی اور تین جلدوں میں تر جلدا سامنے ذرا پانچ سو چودہ سو یہ اسی امیر سنانی جو نا یہ محمد بن اسماعیل کا اس کی توضیع شرح تنقیل انصار وغیرہ اصول حدیث پر یہ میرے پاس ہے تو ولہ الشعر العذب العالی ولما ظہر فی زمان محمد بن صاحب تنانا وبعث ثم لما بالا اچھا ابھی میں نے تقویت علیمان وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی نا ہاں، اچھا۔ جو اتراس وہ اطلاع اب آپ نے خود یہ اعتراف کیا کہ آپ نے خود سنا ہے تو فرماتے تو تھے ہاں۔ اس کی تفصیل کرنے کی ہاں۔ موقع نہیں ملا یا انہوں نے مناسب نہیں سمجھی جو بھی ہے بلا لیا وہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو رہ گیا بیچ میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری جو دلیل ہے نا جی۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قولی حدیث ہے جی۔ وہ ہے اقراری حدیث تقریری اس کو کہتے ہیں تقریری جی۔ اقراری بھی کہتے ہیں تقریری بھی کہتے ہیں یعنی سرکار نے دیکھا اور خاموش رہے یہی الفاظ ہے علامہ رسول اللہ وسلم قیامہ اور قائمات الفاظ اب اس میں یہ ہے کہ یہ ہے اقراری حدیث یہ تو ممکن نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے خود حکم فرمایا کہ ایسا نہ کرو اور پھر حکم کے باوجود پھر خاموش رہ جائیں تو لازمن بات ہے کہ وہ حدیث بات کی ہے اور یہ پہلے کا کام ہے تو یہ منسوخ ہوگی اس حدیث قولی سے تو یہ حدیث منسوخ ہے اور منسوخ حدیث کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر حدیث جو ہے وہ موجود یہ ہے اصل رکعت اجل غداد فل یوسل الشمس اب ان خبیصوں کا کام یہ ہے کہ اپنے مطلب کی بات اور وہ بھی جناب مطلب ہے کہ بھائی بگاڑ کر پیش کر دی ہے جی تو تلبیس سے کام لیا یہ تلبیس ہے ہاکی یہ بنتا تھا کہ تم یہ جو لکھ رہے ہو پھر اس کے ساتھ یہ حدیث بھی پیش کر دو پھر اس کا حدیث پیش کر کے ہمارے دائمہ ایسے کرتے ہیں جو دلائل شوافی کے ہیں دوسرے وہ سب پیش کرتے ہیں پیش کر کے اپنے دلائل پیش کر کے پھر ترجیح دیتے ہیں وہ جو ترجیح ہوتی ہے پھر جا کر بات یہ تو تلبیس ہے کہ ایک بات حدیث ذکر کر دی اور جو دوسری حدیث مبارکہ ان کو ذکر ہی نہ کیا اور لوگ سمجھے بس یہی ہے حالانکہ بس یہ کہا یہ کہ پورا باپ بنا ہوا ہے یہ کیا ہے بحقی میں تو پورا باب ہے اب دیکھیں حدیثیں کس طرف زیادہ ہیں یہ کیا ہے یہ کتنا حدیث ہیں یہ ہے صرف یعنی طلوع شمس سے پہلے ادا کرنے کی یہ صرف ایک روایت ہے اور جو طلوع شمس کے بعد ادا کرنے کے روایتیں ہیں وہ یہاں سے یہاں تک آپ دیکھیں کون سی حدیثیں زیادہ ہیں بات سمجھ آ رہی بھارت جو ہے نا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ہے پردہ ہے ابھی سانس نکل جائے ابھی موسا کی آپ بات کر رہے تھے دیکھو کہ اس کو معلوم ہے کہ یار وہ کفر کر رہے ہیں پھر کیا ہے دینداری کہاں گئی جا کر اس کو دیکھیں مزید تسلی کریں اور بلکہ اب تسلی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے استاد نے یہ کہہ دیا ہے کہ الفاظ خدا تعالی کی بارگو میں لکھے گئے کہ تم نے خود ایک اعتراف کیا تھا کہ اس نے لیکن اس کو غلطی تم نے کہا ہے کفر کیوں نہیں کہا بات تو کفر ہے علامہ عبد الحی لکھنوی اور دیکھیں تلبیس کی اخیر ہے ان لوگوں میں تدلیس کرتے ہیں تلبیس کرتے ہیں تخدیق کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگوں سے کہ اسی کتاب کے آخر میں یہ لکھ دیا ہے کہ مولانا عبد الحی لکھنوی اس کے ساتھ متفق ہے ہاں لکھنوی کی نوز من ذالک یہ مہر بنا کر لگا دی تقریر پیش کر دی جب کہ ان کی زجر الناس میرے پاس پڑی ہے اس کے اندر انہوں نے صاف لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ممکن ماننا تو انہوں نے تو اس کو کفر لکھا ہے اس میں صاف تجویز ہے تو جیسے جیسے ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے ممکن ہے اس کا جھوٹ بولنا لیکن بولتا نہیں جی، دیکھیے نا اس میں یہ عبارت ہے یا نہیں ہے جی، اب کیا کریں کیا مر کر ہم نے کہاں جانا ہے یہ مولوی تو خود پکڑے ہوں گے کہ تم میرے <coughs> ومن اسدا کو من اللہ حدیث ومن اسدا کو من اللہ قیلہ قیلا قرآن میں پڑھتے بھی تھے کتابیں عقائد کی بھری پڑی تھی کہ ہر عیب اور نقص اللہ تعالی کے حق میں محال بذات ہے ممتنع بذات ہے تو ممتن بذات جو ہے اس کو تم نے کہا ممکن ہے یہ کیوں کہا تم نے میرا جھوٹ ممکن اب ایمان سے بتاؤ کہ ممکن کے ماننے سے کوئی محال لازم نہیں آتا یہ اصول ہوتا ہے ممکن وہ تسلیم کرنے سے ممکن کے فرض سے کوئی محال لازم نہیں آتا تو اگر جھوٹ اللہ تعالیٰ کا ممکن ہے تو اگر یہ یہ اب فرض کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن یہ حدیث یہ سب جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بول دیا یہ سارا تو ایمان سے بتاؤ کچھ رہے گا تو پھر ممکن کیسے ہوا مثلا ممکن کے فرض سے کوئی محال لازم نہیں آتا یہ قانون ہے کیونکہ اگر محال لازم آئے تو پھر خود تو محال ہے پر ممکن کیوں ہے میں کہتا ہوں کہ فلا آدمی کافر ہو سکتا ہے ممکن ہے اب اس واقعی ایسے کوئی محال لازم نہیں آئے گا لیکن میں کہتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک نبی کافر ہو سکتا ہے ایسے محال لازم آئے گا کیا وہ حال آدمی آگا کہ نبی کافر ہو سکتا ہے تو پھر تو ہر چیز نوز بلّہ من ظالے کو یہ جو اس نے دین دیا وغیرہ وہ سب سب جھوٹا ہو جائے گا جب محال لازم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی کا کافر ہونا محال ہے کیونکہ جو محال کو مستلزم ہے وہ خود محال ہوتا ہے کلو ماں یس تلزم المحال فوا محال ہاں، میں اب کھانے کا ٹائم ہے آپ کی جائے جی۔ جی۔ وہ آپ نے اچھا۔ کابل احترام پڑھی نہیں ہاں۔ کسی کی اگر تعویل ہو سکتی ہو یہ جو حوالے آ رہے ہیں آج تک تعویل پیش نہیں ہو سکی لطف کی بات یہ ہے کابر کے نام سے ان کو جواب دیے لطف کی بات یہ ہے کہ حفظ المان جو ہے نا اس عبارت کی تعویل حسین احمد مدنی نے اشہاب کی اس اچھا۔ اس میں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو حضرت نے کہا ہے جی وہ عبارت کے کیا نام عبارت کہاں سے شروع ہوتی ہے حفظ علیمان کی مگر بعض لو میں مراد ہوں جی۔ تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا علم غیب اس نے کہا کہ ایسا جو ہے نا وہ یہاں پر اتنے کے معنی میں نہیں ہے تسبیح کے لیے اتنے کے معنی میں ہوتا تو پھر تو ہی رسالت بنتی ٹھیک ہے اچھا اب مدرسہ دیوبند کا ناوے میں تعلیمات تھا دربھنگی دربھنگی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر ایسا تشبیح کے لیے نہیں اتنے کے معنی میں ہے تشبیح کے لیے ہوتا تو پھر کفر بنتا یہ انتہائی تعویل ہے ایک کہہ رہا ہے کہ ایسا یہاں پر مقداری ہے ہی نہیں ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے تشبی ہی ہے مقداری نہیں وہ کہتا ہے وہ کفر ہے وہ کہتا ہے وہ کفر ہے تو ایک دوسرے کی اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے انہوں نے اجماع کر لیا کیا کر لیا اس کو کہتے ہیں اجماع اجماع مرکب جس کو وہ اس کا مطلب یہ نکلے گا بھائی تشبی کفر ہو یا ترکیب یہ کفر ضرور ہے اس میں یہی اجماع مطلب ہو گیا یعنی کفر ہونے پر تو دونوں کو اتفاق ہو گیا نا لیکن اب یہ ہے کہ ایک کے نزدیک تشبیح کی صورت میں ہے ایک کے نزدیک مقدار کی صورت میں کفر ضرور ہے تو اجماع مطلب ہو گیا لیکن افسوس یہ ہے کہ کیا یہ لوگ خدا رسول کو جواب دیں گے اور کیا ان کو ہمیشہ دوزخی بننا جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا آخا ذات تو عزت بل اس میں کہ عزت بچاتے ہوئے گناہ ہو رہا ہے میرے ایک ساتھی ہیں ہزار بار نوز باللہ من ذالک بندہ ہے کفر کا کلمہ نکل گیا ہے فوراً اس سے توبہ کرے آدمی ہمارے فوکا نے نہیں لکھا کہ اگر یہ عوام الناس جو ہیں ان کو روزانہ اپنا اسلام بھی جو ہے جدید کر لینا چاہیے تجدید نکاح بھی کرنی چاہیے تجدید اسلام بھی ایمان بھی کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدید ایمان رکھو ہوں اس میں کے لیے تو کیا وہ عوام کے لیے ہے جو ہیں جب ان کو کہتے ہیں کہ یہ کفر ہو گیا وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرتا بتاؤ بتاؤ بتاؤ بتاؤ اور یہ کہ عالم ہے کہ کفر پر اسرار ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ کیا ہم علم والوں اور بے علموں کو برابر کر دیں گے کس وقت دونوں باتوں میں برابر نہیں ہو سکتے نہ سزا میں نہ جزا میں سزا بھی زیادہ ہوگی کیونکہ تو نے جان بوجھ کر کیا اور جزا بھی زیادہ ہوگی کہ تم نے عمل کیا تم حقدار ہو کہ تم زیادہ رکھنا پاؤ برائلر ملا جتنے ہیں پاکستان کے ان کے خلاف میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاد بلند کیا انہوں نے مجھے جیلوں میں وہ حکومت کے ساتھ ہیں یہ وہ مدارس کے یہ یہ سب میرے مخالف ہیں قاتل دشمن میرے میں نے حق پر ان سے جنگ کیا میں نے یہ نہیں دیکھا مجھے آ کر کہتے ہیں یار یہ اپنوں کو نہیں چھوڑتا میں نے کہا ظالم یہ شرک ہے اپنا کیوں کہتے ہو اللہ رسول سے ہٹ کر کسی کو اپنا بناؤ گے تو مشرک بن رہا ہے کیوں استقلال کا یہ مانا تم اس کو مستقل مان رہے ہو خدا کے مقابلے میں مانا اللہ کے مقابلے میں ماننا یہی شرکا اور کیا ہے اللہ تعالی کی اتباع میں ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے کفر میتوت فرمایا کیوں کہ تاغوت مقابل میں ہے اور جو انبیاء علیہ السلام ہے اولیاء کرام ہے مومنین ہے اللہ تعالی کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے لیکن ان کو ماننے کا اذن اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس اذن کے مطابق مانے گا تو صاحب ایمان ہے کیونکہ وہ اللہ کی اللہ کو مان رہا ہے جیسے میں کہتا ہوں یار یہ کاری صاحب یہ آ رہا ہے اس کی عزت کرنا اب اگر کاری صاحب اس کی عزت کریں گے تو میں سمجھوں گا میری کر رہا ہے اس کی نہیں ہے لیکن اگر کاری یہ کاری صاحب کے سامنے مجھے برا کہ اور کاری صاحب پھر اس کی عزت کرے تو میں کہوں گا یہ اس کو مانتا نہیں مانتا یہی ہے ایک ہے استخلال کسی کو ماننا یہ شرک ہے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اتباع میں کسی کو ماننا یہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے کیا دیتے کیا کرتے ہیں کتنا اتنا ہے خدا نہ خدا ماننا کسی کو یہ نہیں اس کا عز نہیں ہے خدا تعالیٰ کے برابر ماننا کسی کو عز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا منوایا اتنا مانو بندے مانو اللہ تعالی کی دی ہوئی چیز مانو جو اس کے پاس ہے تو ہی کیونکہ اتباع میں مان رہا مثلا انی اخلو کو منتقی نے کہا خیر فیقون خیرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میں پرندہ جیسا پرندہ بناتا ہوں اس میں پھونکتا ہوں اللہ کے عزم سے اڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایمان سے بتانا یہی یہی بات یا اس سے کم تر بات بت کے لیے ماننا شرک ہے یا نہیں ہے شرم کے لیے بت کے لیے اگر کوئی مانے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے فوراً مشرق ہو جائے کیوں کہ ادھر اذن نہیں ادھر ادن ہے خدا خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں ان کے بعد بات ذکر کر رہا ہے واجہ مبارکن اے نما کن تو اللہ نے مجھے بابرکت بنایا مبارک بنایا میں جہاں کہیں ہوں مجھے بابرکت بنایا جہاں کیا مطلب اس کا بنے گا برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زیادتی خیر خیر فراواں خیر اللہ تعالیٰ نے مجھ میں خیر ہی خیر رکھی ہے جہاں پر جاؤں گا وہاں پر رحمتیں ہو جائیں گی خیر ہو جائے گی برکتیں ہو جائیں گی مصیبتیں دور ہو جائیں گی وہاں پر کئی سات کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ذات کو کہ مجھ کو اللہ نے بابرکت بنایا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میری دعا کو بابرکت بنایا کہ میں دعا کروں گا تو برکت آئے گی نہ میری ذات کو بابرکت بنایا جہاں پر میں قدم رکھوں گا برکت ہی برکت ہوگا یہی نقطہ سمجھ نہیں آیا ابن تمیہ اور ابن قیم جاہل کو تو ان جاہلوں نے یہاں پر کہہ دیا یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں ان کی ذات کا وسیلہ نہیں دے سکتے ہے ہاں جی یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ایسا کر دے ہاں ان کی دعا سے کہہ سکتے ہو ہے ہاں جی وہ دعا ان کا وسیلہ کہہ سکتے ہو کہ وہ دعا میرے حق میں کریں گے لیکن ذات کچھ نہیں ہو ظالم آدمی قرآن فرما رہا واجہ اعلیٰ نہیں مبارکن وہاں پر یہ نہیں کہا واجہ اعلیٰ دعا ای مبارکن کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے نا میری ذات کو بابرکت بنایا تمہارا اتنا جہالت اب دیکھ میں اس کو کیا میں حیران ہوں کہ میں اپنے تیمیہ کے متعلق یہ بات پڑھ کر اور مجھے جو یقین کیوں ہے کہ اس کا شاگرد لکھنے والا ہے خاص کہ میں یقین کر گیا کہ یہ بات اس کی ہے ابن قیم لکھنا ہے میں مدارج یہ دکھانا عمر مدارج شیخ نے میرے سامنے کہا قیمت لوگوں کے سامنے دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ تاتاریوں کی جنگ ہوگی اس جنگ میں مسلمانوں کو پتہ ہوگا پہلی جنگ میں شکست ہوگی دوسری میں فتح ہو جائے گا کئی سال بعد یہ کام ہونا ہے کسی نے کہا دے تو ان شاء اللہ کہہ دیں کہا کہوں گا تو تحقیق کہوں گا تعلیق نہیں یعنی ان شاء اللہ اس معنی میں کہوں گا کہ اللہ نے ایسا کرنا ہے یہ نہیں کہ اللہ ہو سکتا اللہ نہ کرے اللہ اس کو یقین کہیں گے اور کیا کہہ سکتے یہ تو زن تو نہیں ہے نا یہ تو یقین پھر کسی نے کہا حضرت اتنا پختگی اور یقین اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں ارے بھائی لوہے محفوظ دیکھ کر کہہ رہا ہوں اور یہی ابن تیمیہ ہے جو لوہے محفوظ یہ صوفیاء کرام یہ مشرق ہیں یہ بتتی ہیں یہ فلانا ہے صوفیاء یہ فلانا ہے یہ فلانا بلکہ سید الانبیاء پاک کے متعلق صاف لکھ دیا کہ تہمت لگی سید ان کے گھر والوں پر تو ان کو پتہ نہیں چل سکا منافق مدینے میں رہتے تھے حضور کو پتہ نہیں چلتا نہیں چل سکا اور ظالم تجھے لوہے محفوظ نظر آتا ہے اور رسول کریم کو کچھ نظر نہیں آتا اس کو کیا کہیں گے یہ دیکھیں ابن قیم نے باندھا ہے سات سو غلقت شاہد تو من فراست شیخ الاسلام ابن تیمیہ امور عجیب تھا ثم اخبار الناس والأمراء سن سات سو دو لما تحركت تتار وقصدوا الشام أن الدار والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا ستر قسموں سے زیادہ قسمیں کھائیں فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا كتب الله تعالى في الله المحفوظ أنهم محزوبون في هذا القرار یہ کیا ہے Yeah. <laughs>